بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رہنے والا حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين

واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياء آيات لقوم يعقلون اور تمہاری پیدائش میں اور جو جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب میں اتارا تو اس کے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں اپنے الله وآياته يؤمنون یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ آتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم خرابیوں اور بڑے بہتان ہائے گنہگار کے لیے اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑی جاتی ہیں پھر ہٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گویا انہیں سنا ہی نہیں تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے ان کے لیے فاری کا عذاب ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا اور نہ وہ جو اللہ کی سوا حمایت کی اور ان کے لیے بڑا رجز أليم یہ راہ دکھانا ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نمانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت عذاب ہے الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس نے اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ حق مانو وَتَخَرَّ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اپنے حکم سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کی قل للذين للذين آمنوا يغفروا لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ایمان والوں کو فرماؤ درگزرے ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کرے پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ جاؤ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں سسری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی ببينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہو رہا ہے السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون کیا انہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں وخلق الله السماوات والأرض بالأرض ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون بلا دیکھو تو وہ جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے بابس علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے تو کیا تم دھیان نہیں وقالوا ما هي إلا إلا الدنيا نموت ونحيا وما وما يهلكنا الدهر لهم بذلك من علم ان ہم الا یظنون اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں وہ تو میرے گمان دوڑاتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن الصادقين اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تو مگر سچی ہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت آدمی نہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہاتھ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے ہم لکھتے رہتے تھے جو تم نے کیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلك هو الفوز المبين تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا یہ کھلی کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجھے لوگ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان کا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ملتی اور ان پر کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس آزاد میں جس کی ہنسی بناتے تھے وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے اور تمہارا کھانا آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ذلكم بأنكم اتخلتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو چھٹا بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا تو آج نہ وہ آپ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی منانا چاہتا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا طرف ولا اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی و حکمت والا ہے صدق والا العظیم وبلغنا ابلی بل رسول نبیل کری